اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین علوم الحدیث میں ہماری گفتگو پچھلی دفعہ جو ہم نے کی تھی اس کے اندر ہم نے یہ ایک تو بات کی تھی کتابت کے حوالے سے کہ کہاں لکھی جاتی ہیں وہ جو پتوں کا اور چمڑے کا اور وہ سارا تھا معاملہ اس کے علاوہ ہم نے بنیادی تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہمارے محدثین جو ہیں وہ حدیث جمع کرنے کے معاملے میں کتنے زیادہ محتاط رہے ہیں آج ہم باقاعدہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے سند کی باقاعدہ ایک مثال میں دے دوں یہ بخاری ہے تو بخاری میں سے جیسے کسی ہم حدیث کی بات کریں تو ایک حدیث ہے جس میں جو شروع اس طرح سے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آلودگی کی بجائے ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الوارث نے کہا ہم سے عبد العزیز نے انہوں انہوں نے نے انس سے کہا کہ پھر آگے حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ہے کہ بخاری کو بیان کیا ابو معمر نے ابو معمر جو ہے ان سے کہا عبد الوارث نے عبد الوارث جو ہے ان سے کہا عبد العزیز نے اور عبد العزیز جو ہے ان سے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں یہ جو ہم نے چار نام لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بخاری کے درمیان ان کی یہ جو ہے اس کو ہم صنعت کہہ رہے ہیں اچھا اس کے آگے جو اصل مضمون ہے جس میں حدیث بیان ہوئی ہے اس کو ہم متن کہہ رہے ہیں اچھا سند کو کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں اور متن کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی گئی تو آج کی بڑی مختصر سے ہماری گفتگو ہوگی گو کہ اس میں سند اور متن دونوں کی شرائط پہ بات ہو سکتی ہے وقت کے حوالے سے لیکن میں نے مناسب سے یہ سمجھ رہا ہوں میں کہ علیحدہ علیحدہ بیان ہو جائے تو مختصر ہم بات کرتے ہیں کہ سند کے حوالے سے اچھا سند میں جتنے یہ نام لیے ان سب کو یہ بھی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی ہم راوی کہتے ہیں جس نے روایت کی پانچ بنیادی اصول جو ہیں وہ یا پانچ بنیادی سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں کسی سند کا تجزیہ کرنے کے لیے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا سند متصل ہے یا نہیں ہے کنیکٹڈ ہے یا نہیں یعنی حدیث لکھنے والے نے کس سے سنی اس نے آگے کس سے سنی اس نے آگے کس سے سنی یہ سند بالکل اسی طرح لڑی میں پیروئی ہوئی صحابی رسول صحابی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو وہ ہم اس کو متصل کہتے ہیں اچھا اس کے متصل نہ ہونے میں دو تین معاملات ہو سکتے ہیں ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت فلاں سے سنی ہے تو کیا اس نے واقعی سنی ہے ایک تو یہ معاملہ اگر وہ کہتا ہے میں نے سنی ہے لیکن اصل وہ سنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ سنی ہوئی ہے یا تو اس اس کے کے اور درمیان کوئی ایک یا دو یا تین یا چار لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں صنعت کے اندر یا وہ بندہ جھوٹ بول رہا تو اگر یہ سند متصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی کسی شخص کی پیش کی گئی روایت بیان کی گئی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اس کی صنعت کو متصل نہیں مانا جائے گا اچھا اسی طرح ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اس سے باقاعدہ ملا ہے یا نہیں ملا یہ کیسے پتا چلے اس میں بھی بہت سی کچھ چیزیں تو جو بڑی واضح پتہ چل جاتی ہیں مثلا کچھ محدثین ایسے ہیں کہ جن سے اگر آپ کہیں گے فلاں فلاں فلاں سے ملے ہیں تو ملاقات ثابت ہے کچھ محدثین ہیں ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں اس پہ ساری تحقیق ہو چکی ہے سارا کام ہو چکا ہے پھر کئی بار ایک محدث اس میں میں سند لکھا ہوتا کہ اس محدث نے سنا فلاں سے جبکہ ان دونوں کے درمیان زمانے کا فرق ہے مثلا جس وقت وہ صاحب جن سے یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے وہ صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے اس وقت ابھی یہ بہت چھوٹے بچے تھے یا ابھی پیدل ہی ہوئے تھے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ صنعت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں ویسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کبھی ان کے شاگرد نہیں رہے تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا تو اگر اس کی ملاقات ممکن نہ ہو تاریخی طور پر اس کی ملاقات ثابت نہ ہو ان کے درمیان زمانے کا فرق ہو تو ایسی صورت کے اندر یا وہ دونوں مختلف علاقوں میں رہتے ہوں اور یہ ہمیں پتا کہ یہ صاحب کبھی اس علاقے کی طرف نہ انہوں نے سفر کیا ہے نہ وہ کبھی اس علاقے کی طرف سفر کر کے آئے تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سند متصل نہیں ہے کنیکٹڈ نہیں ہے جڑی ہوئی نہیں ہے اگر کوئی ایسا شخص بیان کرے جو بالکل کسی سند کے اندر ایسا نام ہو جو نامعلوم ہے تب بھی سوال نشان اٹھ جاتا ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ محدثین نے جہاں یہ ساری احادیث اکٹھی کی ہیں وہی محدثین نے راویوں کے حالات پر بھی پوری پوری کتب لکھی کئی کئی جلدوں میں کتب لکھی ایک ایک تصنیف کے اندر تین تین چار چار ہزار راویوں پر بحث ہوئی اور اس کے اندر یہ سب باتیں ہیں اب اس کے اندر کوئی ایک صاحب کا پتہ چلتا ہے کہ جی فرض کریں کہ فلاں محدث نے اپنی فلاں کتاب کے اندر فلاں کے اندر ایک فلاں صاحب کا نام لیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں وہ کون صاحب ہے اس کو مجبور کہا جائے گا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور چونکہ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم صنعت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا تھا ٹھیک تھا نہیں تھا وغیرہ پہلی شرط دوسری شرط ہے کہ راویوں کا قابل قبول ہونا کہ کیا اس کی صنعت میں سارے راوی قابل قبول ہیں یا نہیں مثلا مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں تاریخی طور پہ پتا ہے کہ وہ جھوٹا یا تاریخی طور پہ پتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب کرنے میں رہا ہے بلکہ اس پہ حجت بھی کرتا ہے ہمارے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی بات کرے کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے دین یہ کہتا ہے تو وہ پھر دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں دونوں صورتوں ایک تو غلط کیا اس نے ایسی صورت میں بھی وہ شخص قابل قبول نہیں ہے جیسے پچھلی دفعہ وہ ایک میں نے گھوڑے یا گدے کو گھاس کھلانے والا وقت اب وہ تو اس طرح کا گناہ نہیں بنتا کہ جیسے کسی کے ساتھ خدا نخواستہ لیکن پھر بھی اس کی جو ہے وہ اس کو بطور راوی محدث نے قبول نہیں کیا تو اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے ثابت ہے کہ وہ گناہ گار شخص ہے اس کو بطور قابل قبول راوی نہیں دیا جائے گا کیونکہ جو شخص اللہ کے احکام کی جو ہے وہ پہ عمل نہ کرے اور اس پہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین جو ہے اس پہ عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ شخص قابل قبول راوی نہیں ہوگا اچھا پھر راوی کی یادداشت کا اعتبار یا اس کی کتابت کا اعتبار اگر کوئی راوی ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے اس کی یادداشت قابل بھروسہ نہیں تو وہ بھی سند جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہو گیا اچھا پھر کئی بار ہوتا ہے کہ راوی کی یادداشت جو ہے وہ تو اس میں تو مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کی کتابت درست ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مثلا اس نے اپنے استاد سے سنا تو اسی وقت لکھ لیا اب جب اس نے اسی وقت لکھ لیا ہے اب اس کو اگر صحیح روایت یاد نہیں بھی رہتی اور صحیح سند یاد نہیں بھی رہتی تو اس کی کتابت کا اعتبار ہوگا ہاں اس کے بولنے کا اعتبار نہیں ہوگا تو اب یہ بھی معاملہ ایک تو ہے یادداشت کی کمزوری ہے تو وہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا قابل قبول نہیں ہو سکتا اس کی یاداشت کی وجہ سے لیکن چونکہ وہ ساتھ ساتھ لکھتا رہا ہے اس لیے اس کتابت کے حوالے سے اس کی صنعت کو قبول کیا جا سکتا ہے جیسے ایک نقطہ پھر اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو لکھنے میں کیا احتیاط کرتے ہیں یعنی بے شک یاداشت کمزور ہو لکھن کتابت میں محتاط ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن ایک شخص ہے جو کتابت میں بھی محتاط نہیں ہے اس کی یاداشت پہ بھی حرف ہے آتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے ہم ظاہر کہیں گے کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اچھا اسی طرح کچھ راوی ہوتے ہیں جو اردو میں عربی میں بھی یہی کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں مضطرب ہیں کنفیوزڈ ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی بات اس طرح سے کرتے ہیں کبھی بات اس طرح سے کرتے ہیں کسی ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ بھی جو ہے وہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ صنعت کو مشکوک کر دیتا ہے تو یہ تیسری جو ہے یہ شرط ہے کہ اس کی یادداشت یا کتابت پر بھروسہ ہونا ضروری ہے یادداشت کو ساتھ ہم اس لیے لاتے ہیں کہ بہت سے رابی ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے خود اگر فرض کو کتابت نہیں کی لیکن ان کی یادداشت بہت تیز تھی انہوں نے چیزیں یاد رکھی ہیں تو اس حوالے سے تو یہ بھی شرط اچھا پھر اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ جو روایت ہے وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکراؤ نہ اور اسی طرح کسی صحیح حدیث سے یا یعنی اپنے سے کسی بہتر سند کی یا قسم کی حدیث سے ٹکراؤ نہ رکھتی اچھا اب اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر تھوڑی مزید تحقیق کرنی پڑتی ہے کچھ معاملات کے اندر جب اس روایت کا سیاق و سباق ساتھ آ جاتا ہے کہ یہ بات کب ہوئی کیسے ہوئی کیا بات ہوئی تھی جب یہ اس طریقے سے معاملہ آیا تو اس کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ایسی صورت میں اس روایت کی تعویل ممکن ہو جاتی ہے پھر تو ممکن ہے کیونکہ محدث کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو قبول کرتے ہیں مگر ان معنوں میں قبول کرتے ہیں لیکن اگر ایک جو عام اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کے منت اس کا جو متن ہے اور اس کی جو سند ہے اگر اپنی کسی سی کسی بھی بہتر روایت کے ساتھ ٹکرا جائے یا قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے اس کو بھی ظاہر قبول نہیں کیا جا سکتا ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کئی بار ایک آپ نے اس طرح سنی ہوگی ناسخ منسوخ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعد کی چیز جو ہے وہ ناسخ ہوتی ہے پہلے کی چیز منسوخ ہوتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی یا کوئی کام کیا اور بعد میں کسی اور انداز سے کام کیا اب پہلے کی صنعت بھی صحیح آ رہی ہے دوسرے کی صنعت بھی صحیح آ رہی ہے یا پہلے کی صنعت صحیح آ رہی ہے دوسرے کی صنعت تھوڑی سی اس میں کمزوری پائی جا رہی ہے یا کوئی اور بھی بات تو ایسی ضرورت میں کیا کیا جائے گا پھر ہمیں یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہے کہ کہیں یہ ناسخ منسوخ والا معاملہ تو نہیں اگر یہ ناسخ منسوخ والا معاملہ ہے تو بھی پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلی لی جائے یا بعد والی لی جائے چاہے اس کی صحت بہتر ہو یا نہ ہو یہ پھر اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں تو دونوں کو پھر جانچنا ضروری ہو جاتا ہے اچھا جی پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چھپا ہوا نقص نہ ہو کوئی علت بھی ہم ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں آئین سے علت تو علت نہ ہو اس کے اندر کوئی چھپا ہوا نقص نہ ہو اور یہ بھی سند میں بھی ہو سکتا ہے اور متن میں بھی ہو سکتا ہے دونوں میں علت ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز جو بظاہر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں محسوس ہوتی لیکن اس کی وجہ سے وہ جو متن ہے وہ جو حدیث ہے اس کو وہ بات جو ہے نا وہ ایک طرح سے کمزور کر دے یا ناممکن کر دے اور جیسے میں نے کہا دونوں میں ہے بس مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ بہت واضح بیان کرتا ہے ایک بات پہلے تو ہم نے کہا نا کبھی یہ کہہ رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کنفیوز ہو لیکن وہ بات کو صحیح کھل کر واضح طور پر نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر محدثین تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اس اس نے طرح واضح طور پر بات جو نہیں کی تو کیا ہے کہ کیوں نہیں کی اس میں کئی بار اس کے اندر کوئی نہ کوئی علت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے جس میں انگریزی میں ہم کہتے ہیں بات ویگ ہو جاتی ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھے یہ پانچ شرائط میں نے عرض تو کر دی آپ کو ان پانچ شرائط کی بنیاد پہ سند کا فیصلہ ہوتا ہے متن پہ بھی ہم نہیں آئے متن پہ انشاءاللہ میں گفتگو کریں گے لیکن اس میں جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ یہ سارے کام بڑی حد تک سب کے سب تمام کے تمام ہو چکے ہیں کیونکہ زکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک سے پہلے کے یہ سارے معاملات ہیں نا آپ کا فرمانا آپ کا کچھ کرنا یا آپ کے سامنے کسی بات کا ہونا اور آپ کا اس سے منع نہ کرنا یا اس کو پسند کرنا یہ سب چیزیں آپ کے وسائل مبارک سے پہلے کی باتیں ہیں اس بات کو آج ڈیڑھ ہزار سے کہیں زیادہ گزر چکا ہے سالوں سے اب تک یہ سارے معاملہ کون سی حدیث کس قسم کی ہے اس کے راوی کس قسم کے ہیں کون سا راوی مجبول ہے کون سا نامعلوم ہے کون سا جھوٹا ہے کس کی یادداشت کمزور ہے کہ اس کی یادداشت ستر سال کی عمر میں کمزور ہوا تھا وہ اسے پہلے ٹھیک تھی کون سی روایت بیان کی تھی کون سی روایت بیان کی ہیں یہ سب کام ہو چکے اس لیے ہمیں زیادہ اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک دفعہ انسان سوچتا کہ یار یہ سب ہم کیسے کریں گے تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کا پتا بس ہونا چاہیے کہ ایسا ہے اور اس کی بنیاد پر محدثین نے کیا کہا ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ فلاں نے لکھا یہ فلاں نے کہا ہے فلاں اب کتب ستا ہمارے یہاں سیاح ستا کہا جاتا ہے اصل میں کتب سا کہا جاتا تھا ان کو سیاحت نہیں کہا جاتا تھا اس پہ آگے چل کے بات کریں گے کہ کیا ہے معاملہ یہ تو جو کتب سکتا ہے ان کے اندر بے تحاشا جھوٹی روایتیں ہیں پتہ ہے کہ جھوٹی موجود ہے لیکن موجود ہے اب انہوں نے کیوں لکھی بہت سے محدثی نے لکھی اور ساتھ میں کہہ دیا کہ جھوٹی ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ہم کہتے ہیں فلاں لکھا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس نے خود ہی ساتھ لکھ دیا ہوگا یہ جھوٹی ہے تو ہمیں یہ یہ ساری ہماری جو یہ جو چل رہا معاملہ ہے اس میں ہماری جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کیا اقسام ہیں کن کن قسم کی خرابیوں کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی ہے کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں حدیث کو قبول کرنا ہے اور جب ہم آئندہ کبھی حدیث کہیں بیان کرنے لگے یا استعمال کرنے لگے تو ہم محتاط ہو جائیں کہ کہیں ہم سے کوئی تو نہیں رہی بس یہ سارے اس میں معاملہ ہے تاکہ ہم محتاط رویہ رکھیں روایات بیان کرنے میں اور روایات استعمال کرنے میں تو ان شاء اللہ اگلی دفعہ متن پر تحقیق کے کیا اصول ہیں اس پہ گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے وصلی اللہ خیر کے ہی سیدنا مولانا محمد نا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اجمائ